نمک کا داروگا منشی پریم چند جب نمک کا نیا وبھاگ بنا اور ایشور پردت وستو کے ویاپار کرنے کا نشید ہو گیا تو لوگ چوری چھپے اس کا ویاپار کرنے لگے انیک پرکار کے چھل پرپنچوں کا سوترپات ہوا کوئی گھوس سے کام نکالتا تھا کوئی چالاکی سے ادھیکاریوں کے پو بارہ تھے پٹواری گیری کا سرو سمانت پد چھوڑ چھوڑ کر لوگ اس وبھاگ کی برکندازی کرتے تھے داروگا پد کے لیے تو وکیلوں کا بھی جی جاتا تھا یہ وہ سمے تھا جب انگریزی شکشا اور عیسائی مت کو لوگ ایک ہی وسط سمجھتے تھے فارسی کا پرابلیہ تھا پریم کی کتھائیں اور شنگار رس کے کاوے پڑھ کر فارسی داں لوگ سروچ پدوں پر نیوکت ہو جایا کرتے تھے منشی ونسی دھر بھی جلیخا کی ورہ کتھا سماپت کر کے مجنو اور فرحاد کے پریم ورتانت کو نل اور نیل کی لڑائی اور امریکہ کے آویشکار سے ادھک مہتو کی باتیں سمجھتے ہوئے روزگار کی کھوج میں نکلے ان کے پتا ایک انوبھوی پرش تھے سمجھانے لگے بیٹا گھر کی دردشا دیکھ رہے ہو رن کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں لڑکیاں ہیں وہ گھاس پھوس کی طرح بڑھتی چلی جاتی ہیں میں کگار پر کا ورکش ہو رہا ہوں نہ معلوم کب گر پڑوں اب تم ہی گھر کے مالک مختار ہو نوکری میں عہدے کی اور دھیان مت دینا یہ تو پیر کا مزار ہے نگاہ چڑھاوے اور چادر پر رکھنی چاہیے ایسا کام ڈھونڈنا جہاں کچھ اوپر کی آئے ہو ماسک ویتن تو پورن ماسی کا چاند ہے جو ایک دن دکھائی دیتا ہے اور گھٹتے گھٹتے لپت ہو جاتا ہے اوپری آئے بہتا ہوا ستروت ہے جس سے سدیو پیاس بجھتی ہے ویتن منشیہ دیتا ہے اسی سے اس میں ودھی نہیں ہوتی اوپری آمدنی ایشور دیتا ہے اسی سے اس کی برکت ہوتی ہے تم سوئم ودوان ہو تمہیں کیا سمجھاؤں اس وشے میں وویک کی بڑی آوشکتا ہے منشیہ کو دیکھو اس کی آوشکتا کو دیکھو اور اوسر دیکھو اس کے اپرانت جو اچت سمجھو کرو گرز والے آدمی کے ساتھ کٹھورتا کرنے میں لابھ ہی لابھ ہے لیکن بے غرض کو داو پر پانا ذرا کٹھن ہے ان باتوں کو نگاہ میں باندھ لو یہ میری جنم بھر کی کمائی ہے اس اپدیش کے بعد پتا جی نے آشرواد دیا ونشی دھر کاری پتر تھے یہ باتیں دھیان سے سنی اور تب گھر سے چل کھڑے ہوئے اس وسترت سنسار میں ان کے لیے دھیر اپنا متر بدھی اپنی پتھ پردرشک اور آتماولمبن ہی اپنا سہایک تھا لیکن اچھے شکن سے چلے تھے جاتے ہی جاتے نمک وبھاگ کے دروگا پد پر ہو گئے ویتن اچھا اور اوپری آئے کا تو ٹھکانا ہی نہ تھا منشی جی کو سکھ سمواد ملا تو پھولے نہ سمائے مہاجن کچھ نرم پڑھے کلوار کی آشا لتا لہرائی پڑوسیوں کے ہردے میں شول اٹھنے لگے جاڑے کے دن تھے اور رات کا سمے نمک کے سپاہی چوکی دسر نشے میں مست تھے منشی ونشی دھر کو یہاں آئے ابھی چھ مہینے سے ادھک نہ ہوئے تھے لیکن اتنے تھوڑے سمے میں ہی انہوں نے اپنی کاریہ کشلتا اور اتم آچار سے افسروں کو موہت کر لیا تھا افسر لوگ ان پر بہت وشواس کرنے لگے نمک کے دفتر سے ایک میل پورب کی اور جمنا بہتی تھی اس پر ناووں کا ایک پل بنا ہوا تھا داروگا جی کواڑ بند کیے میٹھی نیند میں سو رہے تھے اچانک آنکھ کھلی تو ندی کے پرواہ کی جگہ گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ تتھا ملاحوں کا کولاحل سنائی دیا اٹھ بیٹھے اتنی رات گئے گاڑیاں کیوں ندی کے پار جاتی ہیں اوشی کچھ نہ کچھ گول مال ہے ترک نے بھرم کو پشٹ کیا وردی پہنی تمنچا جیب میں رکھا اور بات کی بات میں گھوڑا بڑھائے ہوئے پل پر آ پہنچے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار پل کے پاس جاتی دیکھی ڈانٹ کر پوچھا کس کی گاڑیاں ہیں تھوڑی دیر تک سناٹا رہا آدمیوں میں کچھ کانا پھوسی ہوئی تب آگے والے نے کہا پنڈت الوپی دین کی کون پنڈت الوپی دین داتا گنج کے منشی بنسی دھر چونکے پنڈت الوپی دین اس علاقے کے سب سے پرتشت زمیندار تھے لاکھوں روپے کا لین دین کرتے تھے ادھر چھوٹے سے بڑے کون ایسے تھے جو ان کے رنی نہ ہو ویاپار بھی بڑا لمبا چوڑا تھا بڑے چلتے پرزے آدمی تھے انگریز افسر ان کے علاقے میں شکار کھیلنے آتے تو ان کے مہمان ہوتے بارہ ماس ورت چلتا تھا منشی جی نے پوچھا گاڑیاں کہاں جائیں گی اتر ملا کانپور لیکن اس پرشن پر کہ اس میں کیا ہے سناٹا چھا گیا داروگا صاحب کا سندے اور بھی بڑھا کچھ دیر تک اتر کی باٹ دیکھ کر وہ زور سے بولے کیا گونگے ہو گئے ہو ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا لدا ہے جب اس بار بھی کوئی اتر نہ ملا تو انہوں نے گھوڑے کو ایک گاڑی سے ملا کر بورے کو ٹٹولا بھرم دور ہو گیا یہ نمک کے ڈھیلے تھے پنڈت الوپی دین اپنے سجیلے رتھ پر سوار کچھ سوتے کچھ جاگتے چلے آتے تھے اچانک کئی گاڑی والوں نے گھبرائے ہوئے آ کر جگایا اور بولے مہاراج داروگا نے گاڑیاں روک دی ہیں اور گھاٹ پر کھڑے آپ کو بلاتے ہیں پنڈت الوپی دین کا لکشمی جی پر اکھنڈ وشواس تھا وہ کہا کرتے تھے کہ سنسار کا تو کہنا ہی کیا سورگ میں بھی لکشمی کا ہی راجیہ ہے ان کا یہ کہنا ہی تھا نیا اور نیتی سب لکشمی کے کھلونے ہیں انہیں وہ جیسے چاہتی ہے نچاتی ہے لیٹے ہی لیٹے گرو سے بولے چلو ہم آتے ہیں یہ کہہ کر پنڈت جی نے بڑی نشچنتتا سے پان کے بیڑے لگا کر کھائے پھر لحاف اوڑھے ہوئے داروگا کے پاس آ کر بولے بابو جی آشرواد کہیے ہم سے ایسا کون سا اپرادھ ہوا کہ گاڑیاں روک دی گئیں ہم براہموں پر تو آپ کی کرپا درشٹی رہنی چاہیے ونشی دھر روکھائی سے بولے سرکاری حکم پنڈت الوپی دین نے ہنس کر کہا ہم سرکاری حکم کو نہیں جانتے اور نہ سرکار کو ہمارے سرکار تو آپ ہی ہیں ہمارا اور آپ کا تو گھر ہی کا معاملہ ہے ہم کبھی آپ سے باہر ہو سکتے ہیں ویرتھ کا کشٹ اٹھایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سے جائیں اور اس گھاٹ کے دیوتا کو بھیٹ نہ چڑھائیں میں تو آپ کی سیوا میں سوئم ہی آ رہا تھا ونشی دھر پر ایشوریہ کی موہنی ونشی کا کچھ پربھاؤ نہ پڑا ایمانداری کی نئی امنگ تھی کڑک کر بولے ہم ان نمک حراموں میں سے نہیں ہیں جو کوڑیوں پر اپنا ایمان بیچتے پھرتے ہیں آپ اسی سمے حراست میں ہیں آپ کو قاعدے کے انوسار چلنا ہوگا بس مجھے ادھک باتوں کی فرصت نہیں جمادار بدلو سنگھ تم انہیں حراست میں لو میں حکم دیتا ہوں پنڈت الوپی دین استمبھت ہو گئے گاڑی وانوں میں ہلچل مچ گئی پنڈت جی کے جیون میں کداچت یہ پہلا ہی اوسر تھا کہ پنڈت کو ایسی کٹھور باتیں سننی پڑی بدلو سنگھ آگے بڑھا کنتو روب کے مارے یہ ساہس نہ ہوا کہ ان کا ہاتھ پکڑ سکے پنڈت جی نے دھرم کو دھن کا ایسا نرادر کرتے کبھی نہ دیکھا تھا وچار کیا کہ یہ ابھی ادنڈ لڑکا ہے مایا موہ کے جال میں کبھی پڑا نہیں الہڑ ہے جھجھکتا ہے بہت دین بھاؤ سے بولے بابو صاحب ایسا نہ کیجیے ہم مٹ جائیں گے عزت دھول میں مل جائے گی ہمارا اپمان کرنے سے آپ کے ہاتھ کیا آئے گا ہم کسی طرح آپ سے باہر تھوڑے ہی ہیں ونشی دھر نے کٹھور سور سے کہا ہم ایسی باتیں نہیں سننا چاہتے الوپی دین نے جس سہارے کو چٹان سمجھ رکھا تھا وہ پیروں کے نیچے سے کھسکتا ہوا معلوم ہوا سوابھیمان اور دھن ایشوریہ کو کڑی چوٹ لگی کنتو ابھی تک دھن کی سانکھک شکتی کا پورا بھروسہ تھا اپنے مختار سے بولے لالا جی ایک ہزار کے نوٹ بابو صاحب کو بھیٹ کرو آپ اس سمے بھوکے سے ہو رہے ہیں ونشی دھر نے گرم ہو کر کہا ایک ہزار نہیں ایک لاکھ بھی مجھے سچے مارگ سے نہیں ہٹا سکتے دھرم کی اس بدھی ہین دڑھتا اور دیو درلبھ تیاگ پر من بہت جھنجھلایا اب دونوں شکتیوں میں سنگرام ہونے لگا دھن نے اچھل اچھل کر آکرمن کرنے شروع کیے ایک سے پانچ پانچ سے دس دس سے پندرہ پندرہ سے بیس ہزار تک نوبت پہنچی کنتو دھرم آلوکک ویرتا کے ساتھ اس بہو سنکھیک سینا کے سمکھ اکیلا پروت کی بھانتی اٹل اور اوچلت کھڑا تھا الوپی دین نراش ہو کر بولے اب اس سے ادھک میرا ساہس نہیں آگے سب آپ کے ادھیکار میں ہیں ونشی دھر نے اپنے جمادار کو للکارا بدلو سنگھ من میں دروگا جی کو گالیاں دیتے ہوئے پنڈت الوپی دین کی اور بڑھا پنڈت جی گھبرا کر دو تین قدم پیچھے ہٹ گئے اتنت دینتا سے بولے بابو صاحب ایشور کے لیے مجھ پر دیا کیجیے میں پچیس ہزار پر نپٹارا کرنے کو تیار ہوں اسمبھو بات ہے تیس ہزار پر کسی طرح سمبھو نہیں کیا چالیس ہزار پر بھی نہیں چالیس ہزار نہیں چالیس لاکھ پر بھی اسمبھو ہے بدلو سنگھ اس آدمی کو ابھی حراست میں لو اب میں ایک شبد بھی نہیں سننا چاہتا دھرم نے دھن کو پیروں تلے کچل ڈالا الوپی دین نے ایک ہرشٹ پشٹ منشیہ کو ہتکڑیاں لیے ہوئے اپنی اور آتے دیکھا چاروں اور نراشا اور کاتر درشٹی سے دیکھنے لگے اور اس کے بعد مورچھت ہو کر گر پڑے دنیا سوتی تھی پر دنیا کی جیپ جاگتی تھی سویرے دیکھیے دیکھیے تو بالک ورد سب کے منہ سے یہی بات سنائی دیتی تھی جسے وہ پنڈت جی کے اس ویوہار پر ٹیکا ٹپنی کر رہا تھا نندا کی بوچھاریں ہو رہی تھی مانو سنسار سے اب پاپی کا پاپ کٹ گیا پانی کو دودھ کے نام سے بیچنے والا گوالا کلپت روز نامچے بھرنے والے ادھیکاری ورگ ریل میں بنا ٹکٹ سفر کرنے والے بابو لوگ جعلی دستاویز بنانے والے سیٹھ اور ساہوکار یہ سب کے سب دیوتاؤں کی بھانتی گردنے چلا رہے تھے جب دوسرے دن پنڈت الوپی دین ابھیوکت ہو کر کانسٹیبلوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہردے میں گلانی اور کشوب سے بھرے لجا سے گردن جھکائے عدالت کی طرف چلے تو سارے شہر میں ہلچل مچ گئی میلوں میں کداچت آنکھیں اتنی ویگر نہ ہوتی ہوں گی بھیڑ کے مارے چھت اور دیوار میں کوئی بھید ہی نہ رہا کنتو عدالت میں پہنچنے کی دیر تھی پنڈت الوپی دین اس اگاد ون کے سنہ تھے ادھیکاری ورگ اس کے بھکت عملے ان کے سیوک وکیل مختار ان کے آگیا پالک اور اردلی چپراسی تتھا چوکی دار تو ان کے بنا مول کے غلام تھے انہیں دیکھتے ہی لوگ چاروں طرف سے دوڑے سبھی لوگ وسمت ہو رہے تھے اس لیے نہیں کہ الوپی دین نے کیوں یہ کرم کیا بلکہ اس لیے کہ وہ قانون کے پنجے میں کیسے آئے ایسا منشیہ جس کے پاس اسادھیہ سادھن کرنے والا دھن اور اننیہ واچالتا ہو وہ کیوں کر قانون کے پنجے میں آئے پرتک منشیہ ان سے سہانوتی پرکٹ کرتا تھا بڑی تتپرتا سے اس آکرم کو روکنے کے لیے نمت وکیلوں کی ایک سینا تیار کی گئی نیا کے میدان میں دھرم اور دھن میں یھ ٹھن گیا ونشی دھر چپ چاپ کھڑے تھے ان کے پاس ستیہ کے سوا کوئی بل نہ تھا نہ اسپشٹ بھاشن کے اترکت کوئی شسر گواہ تھے کنتو لوب سے ڈاواں ڈول یہاں تک کہ منشی جی کو نیائے بھی اپنی اور سے کچھ کھینچا ہوا دکھائی پڑتا تھا وہ نیائے کا دربار تھا کنتو اس کے کرمچاریوں پر پات کا نشہ چھایا ہوا تھا کنتو پات اور نیائے کا کیا میل جہاں پات ہو وہاں نیائے کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی مقدمہ شیگر سماپت ہو گیا ڈپٹی مجسٹریٹ نے اپنی تجویز میں لکھا پنڈت الوپی دین کے ورد دیے گئے پرمان نرمول اور بھرماتمک ہیں وہ ایک بڑے آدمی ہیں یہ بات کلپنا کے باہر ہے کہ انہوں نے تھوڑے لابھ کے لیے ایسا دساہس کیا ہو یپ نمک کے دروگا منشی ونسی دھر کا ادھک دوش نہیں لیکن یہ بڑے کھید کی بات ہے کہ اس کی ادنڈتا اور وچارہینتا کے کارن ایک بھلے مانس کو کشٹ جھیلنا پڑا ہم پرسن ہیں کہ وہ اپنے کام سے سجگ اور سچیت رہتا ہے کنتو نمک کے مقدمے کی بڑھی ہوئی نمک حلالی نے اس کے وویک اور بدھی کو بھرشٹ کر دیا بھوشیہ میں اسے ہوشیار رہنا چاہیے وکیلوں نے یہ فیصلہ سنا اور اچھل پڑے پنڈت الوپی دین مسکراتے ہوئے باہر نکلے سوجن باندھووں نے روپیوں کی لوٹ کی ادارتا کا ساگر امڑ پڑا اس کی لہروں نے عدالت کی نیو تک ہلا دی

بڑی بڑی داڑھیاں اور ڈھیلے چوگے ایک بھی سچے آدر کے پاتر نہیں ہیں ونشی دھر نے دھن سے بیر مول لیا تھا اس کا مولیہ چکانا انیواریہ تھا کٹھنتا سے ایک ہی سپتاہ بیتا ہوگا کہ معطلی کا پروانہ آ پہنچا کاریہ پرائنتا کا دنڈ ملا بیچارے بھگن ہدے شوک اور کھیت سے ویتھیت گھر کو چلے بوڑھے منشی جی تو پہلے سے ہی کڑبڑا رہے تھے کہ چلتے چلتے اس لڑکے کو سمجھایا بھی تھا لیکن اس نے ایک نہ سنی سب منمانی کرتا ہے ہم تو کلوار اور کسائی کے تگادے سہیں بڑھاپے میں بھگت بن کر بیٹھے اور وہاں بس وہی سوکھی تنخواہ ہم نے تو نوکری کی اور کوئی عہدے دار بھی نہیں تھے لیکن کام کیا دل کھول کر کیا اور آپ ایماندار بننے چلے ہیں گھر میں چاہے اندھیرا ہو مسجد میں اوشی دیا جلائیں گے کھید ہے ایسی سمجھ پر پڑھنا لکھنا سب اکارت گیا اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد جب منشی ونشی دھر اس دراوستھا میں گھر پہنچے اور بوڑھے پتا جی نے سماچار سنا تو سر پیٹ لیا بولے جی چاہتا ہے کہ میں تمہارا اور اپنا سر پھوڑ لوں بہت دیر تک پچھتا پچھتا کر ہاتھ ملتے رہے کرودھ میں کچھ کٹھور باتیں بھی کہیں اور یدی ونشی دھر وہاں سے ٹل نہ جاتے تو اوشیہ ہی یہ کرودھ وکٹ روپ دھارن کرتا ماتا کو بھی دکھ ہوا جگن ناتھ اور رامیشورم یاترا کی کامنائیں مٹی میں مل گئی پتنی نے تو کئی دن تک سیدھے منہ بات تک نہ کی اسی پرکار ایک سپتاہ بیت گیا سندھیا کا سمے تھا بوڑھے منشی جی بیٹھے رام نام کی مالا جپ رہے تھے اسی سمے ان کے دوار پر سجا ہوا رتھ آ کر رکا ہرے اور گلابی پردے پچھائیے بیلوں کی جوڑی ان کی گردنوں میں نیلے دھاگے سینگیں پیتل سے جڑی ہوئی کئی نوکر لاٹھیاں کندھوں پر رکھے ساتھ تھے منشی جی اگوانی کو دوڑے دیکھا تو پنڈت الوپی دین ہیں جھک کر دنڈوت کی اور للو چپو کی باتیں کرنے لگے ہمارا بھاگیہ ہوا جو آپ کے چرن اس دوار پر آئے آپ ہمارے پوجیہ دیوتا ہیں آپ کو کون سا منہ دکھائیں منہ میں تو کالکھ لگی ہوئی ہے کنتو کیا کریں ابھاگا کپوت ہے نہیں تو آپ سے کیوں منہ چھپانا پڑتا ایشور نسنتان چاہے رکھے پر ایسی سنتان نہ دے الوپی دین نے کہا نہیں بھائی صاحب ایسا نہ کہیے منشی جی نے چکت ہو کر کہا ایسی سنتان کو اور کیا کہوں الوپی دین نے واتسلیہ پورن سور میں کہا کل تلک اور پرکھوں کی کیرتی اجول کرنے والے سنسار میں ایسے کتنے دھرم پرائن منشیہ ہوئے ہیں جو دھرم پر اپنا سب کچھ ارپن کر سکیں پنڈت الوپی دین نے ونشی دھر سے کہا داروگا جی اسے خوشامد نہ سمجھیے خوشامد کرنے کے لیے مجھے اتنا کشٹ اٹھانے کی ضرورت نہ تھی اس رات کو آپ نے اپنے ادھکار بل سے مجھے اپنی حراست میں لیا تھا کنتو آج میں سویچھا سے آپ کی حراست میں آیا ہوں میں نے ہزاروں رئیس اور امیر دیکھے ہزاروں اچ پدادھکاروں سے میرا کام پڑا کنتو مجھے پراست کیا تو آپ نے میں نے سب کو اپنا اور اپنے دھن کا غلام بنا کر چھوڑ دیا مجھے آگیا دیجیے کہ آپ سے کچھ ونیہ کروں ونشی دھر نے الوپی دین کو آتے دیکھا تو اٹھ کر ستکار کیا کنتو سوابھیمان سہت سمجھ گئے کہ یہ مہاشے مجھے لجت کرنے اور جلانے آئے ہیں کما پرارتھنا کی چیشٹا نہیں کی ورن انہیں اپنے پتا کی ٹھکر سہاتی کی بات بھی اسہائے پرتیت ہوئی پر پنڈت جی کی باتیں سنی تو من کی میل مٹ گئی پنڈت جی کی اور اڑتی ہوئی درشٹی سے دیکھا سدبھاؤ جھلک رہا تھا گرو نے لجا کے سامنے سر جھکا دیا شرماتے ہوئے بولے یہ آپ کی ادارتا ہے جو ایسا کہتے ہیں مجھ سے جو کچھ ابن ہوئی ہے اسے کما کیجیے میں دھرم کی بیڑی میں جکڑا ہوا تھا نہیں تو ویسے ہی آپ کا داس ہوں جو آگیا ہوگی وہ میرے سر ماتھے پر الوپی دین نے ونیت بھاؤ سے کہا ندی تٹ پر آپ نے میری پرارتھنا سویکار نہیں کی تھی کنتو آج آپ کو سویکار کرنی پڑے گی ونشی دھر بولے میں کس یوگ ہوں کنتو جو کچھ سیوا مجھ سے ہو سکتی ہے اس میں ترٹی نہ ہوگی الوپی دین نے ایک اسٹامپ لگا ہوا پتر نکالا اور اسے ونشی دھر کے سامنے رکھ کر بولے اس پد کو سویکار کر لیجیے اور اپنے ہستاکشر کر دیجیے میں براہمن ہوں جب تک یہ سوال پورا نہ کیجیے گا دوار سے نہ ہٹوں گا منشی ونشی دھر نے اس کاغذ کو پڑھا تو کرتجتا سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے پنڈت الوپی دین نے ان کو اپنی ساری جائیداد کا استھائی مینیجر نیوکت کر دیا تھا چھ ہزار وارشک ویتن کے اترکت روزانہ کا خرچ الگ سواری کے لیے گھوڑا رہنے کے لیے بنگلہ اور نوکر چاکر مفت کمپت سور میں بولے پنڈت جی مجھ میں اتنی سامرتھ نہیں کہ آپ کی ادارتا کی پرشنسا کر سکوں کنتو ایسے پد کے یوگیہ نہیں ہوں الوپی دین ہنس کر بولے مجھے اس سمے ایک ایوگیہ منشیہ کی ضرورت ہے ونشی دھر نے گمبھیر بھاؤ سے کہا یوں میں آپ کا داس ہوں آپ جیسے کیرتیوان سجن پروش کی سیوا کرنا میرے لیے سوبھاگیہ کی بات ہے کنتو مجھ میں نہ ودیا ہے نہ بدھی نہ وہ سوبھاؤ جو ان ترٹیوں کی پورتی کر دیتا ہے ایسے مہان کاریہ کے لیے ایک بڑے سروگیہ انوبھوی منشیہ کی ضرورت ہے الوپی دین نے قلم دان سے قلم نکالی اور اسے ونشی دھر کے ہاتھ میں دے کر بولے نہ مجھے ودوتا کی چاہ ہے نہ انوبھو کی نہ مرمتا کی نہ کاریہ کشلتا کی ان گڑوں کے مہتو کا پریچے خوب پا چکا ہوں اب سوباگیہ سو اوسر نے مجھے وہ موتی دے دیا ہے جس کے سامنے یوگی اور ودوتا کی چمک پھیکی پڑ جاتی ہے یہ قلم لیجیے ادھک سوچ وچار نہ کیجیے دستخط کر دیجیے پرماتما سے یہی پرارتھنا ہے کہ وہ آپ کو سدیو وہ ندی کے کنارے والا بے مروت ادنڈ کٹور کنتو دھرمنش دروگا بنائے رکھے ونشی دھر کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں ہردے کے سنکچت پاتر میں اتنا احسان نہ سما سکا ایک بار پھر پنڈت جی کی اور بھکتی اور شردھا کی درشٹی سے دیکھا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے مینیجری پر ہستاکشر کر دیے الوپی دین نے پرفلت ہو کر انہیں گلے لگا لیا